السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا تیسواں لیکچر پچھلے لیکچر کے حوالے سے میں ایک مزید آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے لیکچر لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی بیلنس شیٹ کے ایسٹس سائڈ کی اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کا اور اس حوالے سے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں وہ شیئرز وغیرہ میں کی جاتی ہیں ان کمپنیز کے کہ جو عام طور پہ پہ ایکسچینج جن کے شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے اور یہ وہ شیئرز ہوتے ہیں یا وہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ فوری طور پہ خرید کے بیچنا نہیں چاہ رہے بلکہ ان کو کچھ عرصے کے لیے جو کہ عرصہ بارہ مہینے سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ ہولڈ کرتے ہیں اب اسی حوالے سے جو کلیریفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ سے مثال کے طور پہ آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی اور اس آ, آ, سوچ سے کی کہ آپ اس کو اگلے ایک آدھ سال میں دو سال میں نہیں بیچیں گے آپ بلکہ اس کو کافی عرصے کے لیے رکھیں گے لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا یہ خیال جو ہے وہ ڈیڑھ سال کے بعد دو سال کے بعد بدل جاتا ہے آپ کا خیال ہے کہ جی اب اس کو ہم فوری طور پہ بیچ دیں گے یا اگلے بارہ مہینے میں بیچ دیں گے تو جب یہ ڈسیشن آپ کا ہوگا اس وقت یہ لانگ ٹرم سے ٹرانسفر ہو کے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں اس کی کلاسیفیکیشن یا ان انویسٹمنٹ کی کلاسیفیکیشن ہو جائے گی جو کہ خریدے گئے تھے لانگ ٹرم پیریڈ کے لیے لیکن اب بیچے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ڈسیشن جو ہے وہ کچھ چینج ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز نہیں ہے کہ ہر انویسٹمنٹ آپ خریدتے تو اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جی ہم رکھیں گے اس کو بہت عرصے کے لیے لیکن چونکہ منافع اب بہت زیادہ مل رہا ہے کسی شیئر پہ اس لیے چلیے صاحب ہم نے وہ ڈسیشن چینج کر دیا اور نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں پہ جو آپ شارٹ ٹرم گین کے لیے شارٹ ٹرم پروفٹ کے لیے آپ جو انویسٹمنٹ خریدتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو علم ہے کہ میں کس کو خرید رہا ہوں اور کس وجہ سے خرید رہا ہوں جو میں نے بارہ مہینے میں ڈسپوز کر دینے میں نے بارہ مہینے کے عرصے میں جو پروفٹ ملتا ہے اس چھ مہینے میں ملتا ہے چھ ہفتے میں خرید کے ملتا ہے جب بھی ملتا ہے میں نے اس کو بیچ دینا میں اس کو زیادہ عرصے کے لیے نہیں رکھوں گا لیکن کچھ انویسٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں وہ انویسٹمنٹ آپ بہت عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ کی انویسٹمنٹ کی وجہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی اس انویسٹمنٹ کا یا اس شیئر کا بھاؤ جو ہے وہ سالہ سال بڑھتا جاتا ہے اس سے ریٹرن بڑا اچھا مل رہا ہے یہ کمپنی بڑی ساؤنڈ ہے یہ فلانی چیز ہے ایسے بہت ساری اور وجوہات ہوتی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ اس انویسٹمنٹ کو آپ فوری طور پہ بیچ دیں لیکن جہاں پہ کسی وجہ سے جو وجہ ایک ساؤنڈ وجہ ہونی چاہیے وہ اس وجہ سے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈی کلاسیفائی لانگ ٹرم سے کر کے شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بیلنس شیٹ کی ایسٹ سائڈ پہ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھیں ان کے حوالے سے یہ بات ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا آج ہم لائبلٹی سائڈ بیلنس شیٹ کی دیکھتے ہیں اور اس کے تمام جو حصے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو بیلنس شیٹ جو ہے اس کی لائبلٹی سائڈ پہ کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو فگر آتی ہے وہ کیپٹل کی فگر آتی ہے سرمایہ اب کیپٹل جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ جو لاکھ روپیہ میں نے آج سے دس سال پہلے کاروبار کے اندر ڈالا تھا کیا وہی فگر صرف رہتی ہے ہمیشہ یا یہ فگر تبدیل ہوتی رہتی ہے ظاہر ہے کہ جی اگر ایک لاکھ روپے سے میں نے آج سے پانچ سال پہلے کاروبار شروع کیا تھا تو اس میں مزید بھی سرمایہ ڈالا گیا ہوگا وہ سرمایہ کہاں سے آیا وہ سرمایہ یا تو میں نے اپنے کوئی پرائیویٹ سورسز سے پھر کاروبار میں ڈالا یا جو کاروبار نے پروفٹ ارن کیا اس میں سے کچھ حصہ میں نے کاروبار میں ہی واپس ڈال دیا اسی سے اس میں امپلائی کر دیا اور کچھ حصہ جو ہے وہ میں اپنے ذاتی خرچ کے لیے لے گیا تو وہ حصہ جو کہ میں نے کاروبار میں ڈال دیا وہ حصہ جو ہے پروفٹ کا وہ بھی میرے کیپٹل میں شامل ہوگا پھر اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہوتی ہے اب یہ کاروبار کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہے اگر تو ایک سول پروپرائٹرشپ ہے تو اس میں کیپٹل کا ہی ذکر آتا ہے کیپٹل میں ہی یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ میں کسی اور طریقے سے بات ہوتی ہے لمیٹڈ کمپنی ہے تو کسی اور چیز میں لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے فارمیٹ ہے بیلنس شیٹ کا اس فارمیٹ کے اندر ہمارے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کیپٹل ہے تو کیپٹل کو اگر ایک کچھ منٹ کے لیے یہ فرض کر لے کہ جی یہ وہ کیپٹل ہے جو کہ سرمایہ ہے ہمارا جو ہم نے لگایا ہے اس میں تو پھر جو نیکسٹ چیز ہے ریزروز کی بات جو آتی ہے یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی جو بات لکھی ہوئی ہے یہ چیز کیا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ وہ ہے حصہ پروفٹ اینڈ پروفٹ کا جو کہ ہم نے کاروبار میں ری ریئمپلو کر دیا ہم نے کاروبار سے نکالا نہیں بلکہ کاروبار میں استعمال کے مزید استعمال کے لیے اس کو رکھ دیا پروفٹ تو آپ کو پتا ہے کہ تمام کا تمام جو ہے جو مالک ہے اس کاروبار کے ان کی ملکیت ہوتا ہے لہذا سرمائے کی طرح کیپٹل کی طرح یہ پروفٹ جو کہ انہوں نے ڈرا نہیں کیا اپنے کاروبار میں سے بلکہ کاروبار میں ہی رہنے دیا یہ بھی انہی کی ملکیت ہے اور جو انہوں نے ٹوٹل فنڈ یا ٹوٹل انویسٹمنٹ جو کی ہے کاروبار کے اندر جس کو کہ ہم نام دیتے ہیں شیئر ہولڈرز ایکوٹی یا شیئر ہولڈرز فنڈ کا یا اونرز فنڈ کا اس کا حصہ بن جاتی ہے سو so, کیپٹل وہ پروفٹ جو کہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو جس کو ہم ایکلیٹڈ پروفٹ کہتے ہیں یا انپروپریٹڈ پروفٹ کہتے ہیں وہ اور اگر کوئی ریزروس ہیں اب یہ ریزروس کیا چیز ہوتے ہیں پروویژنس کی بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن یہ ریزرو کیا چیز ہوتی ہے ریزرو جو ہے وہ ایسے اماؤنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کسی خاص اسپیسیفک کسی خاص چیز کے لیے کسی اسپیسیفک ایکسپینس کے لیے یا کسی اسپیسیفک وجہ کے لیے کہ جی یہ ہم پیسہ اس مقصد کے لیے علیحدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ آئندہ مقصد جو ہے ہم نے اس سے حاصل کیا یا آپ کو یاد ہے جس وقت ہم فکسڈ ایسٹس کی بات کر رہے تھے اس وقت میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایسٹس کی ریویلویشن ہوتی ہے اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ نے ایک زمین خریدی آج سے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے اس وقت آپ نے وہ دس ہزار روپے میں خریدی اور وہ دس ہزار روپے کی زمین کا ویلیو آج کے حساب سے دس لاکھ ہے یا کروڑ ہے یا دس کروڑ ہے یا جو, جو, جو بھی ہے تو اب وہ جو دس کروڑ یا دس لاکھ اور دس ہزار کا جو فرق ہے وہ ایک قسم سے منافع ہے اگر آپ اپنی اس زمین کو بیلنس شیٹ میں آج کے ویلیو کے حساب سے شو کریں گے تو یہ زمین تو ابھی بھی آپ کے پاس آپ نے بیچی نہیں لہذا کوئی بیچ کے کوئی پروفٹ حاصل نہیں ہے یہ پروفٹ تو صرف ری ویلیویشن پہ ہے اس کو دوبارہ ویلیو کرنے پہ ہے اس کا ویلو آج کے حساب سے کرنے پہ ہوا تو یہ ویلو تو ایک فرضی ہے سرپلس ہے یا یہ پروفٹ جو ہے یہ ایک فرضی قسم کا پروفٹ ہے لہٰذا اس کو جو ہے یہ جو ڈفرنس آئے گا دس ہزار اور دس لاکھ کا یا دس کروڑ کا یا جو بھی آج کا ویلو ہے اس کا جو فرق ہے اس کو ہم ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں revaluation surplus on revaluation of fixed asset account اس میں ہم اس کو رکھتے ہیں اور یہ ریزرو جو ہے یہ صرف خاص مقصد خاص مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسی پراپرٹی جس کے ویل جس کو ہم ری ویلیو آئندہ سالوں میں کریں اور اس کی ری ویلیویشن پہ لاس اگر آ جائے تو اس کے لیے ہم اس لاس کو آف سیٹ کرنے کے لیے یہ ریزرو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک نوشنل ہوتا ہے لیکن اس کو بھی ہم شو کرتے ہیں یہاں پہ ریزرو کے اندر اور اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لیکن چونکہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ پراپرٹی جو ہے یہ بلونگ کرتی ہے مالکوں کو شیئر ہولڈرس کو بزنس کو لہذا ایسٹ جو ہے یہ چونکہ بزنس کا ہے اور یہ کریشن جو ہوئی ہے یا یہ جو فرضی پروفٹ آئے یہ بھی شیئر ہولڈرز فنڈ کا ایک حصہ بنے گا تو اس قسم کے ریزروز جو ہیں آپ کوئی فکسڈ ایسٹ خریدنا چاہتے ہیں آگے چل کے آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے اگینسٹ آپ آپ ایک ریزرو کریٹ کرنا چاہتے ہیں سال کے پروفٹ میں سے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے آپ ایک مخصوص رقم جو ہے وہ آپ نکال کے وہ آپ ریزرو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ پیسے فکسڈ ایسٹ ریپلیسمنٹ کے لیے ہیں آئندہ سال میں سالوں میں جو ہوگی اس طریقے سے وہ ریزرو یعنی پروفٹ ہی کا حصہ تھے وہ لیکن اب خاص مخصوص پرپز کے لیے آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا لیکن ہے ابھی بھی وہ شیئر ہولڈر فنڈ کا ایک حصہ وہ انویسٹمنٹ جو کہ میری اس کاروبار میں ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اسی کا ایک حصہ ہے سرپلس آن ری ویلویشن جو ہے وہ میں نے کہا کہ تقسیم نہیں ہو سکتا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک فرضی سرپلس ہے فرضی پروفٹ ہے آپ نے زمین بیچی نہیں آپ نے بلڈنگ بیچی نہیں صرف اس کو ری ویلو کیا ہے جہاں جس دن بیچیں گے آپ اس کو اس دن پروفٹ تو اصل ہوگا آج تو آپ صرف اس کو ری ویلو کر رہے تو یہ ایک فرضی پروفٹ ہے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا کسی میں میں اس کو گھر نہیں لے جا سکتا اس پروفٹ کو کیونکہ یہ ایکچولی ریئلائز نہیں ہوا یہ ہمیں حاصل نہیں ہوا سیل ہم کرتے ہیں گڈس کی ہم پروفٹ کرتے ہیں صحیح معنوں میں ہمیں حاصل ہوتا ہے پروفٹ نفع یا نقصان اس سیل کے اوپر کیونکہ ہم نے بیچی چیز وہ یہاں پہ ہم بیچ نہیں رہے یہاں پہ صرف ہم آج کے ریٹس کے حساب سے آج کے پراپرٹی کے ریٹس کے حساب سے ہم نے اس کی ری ویلویشن کی ہے چونکہ وہ ایسٹ ہم نے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے خریدا تھا وہ قیمت تھی دس ہزار روپے آج اس ایسٹ کی قیمت دس ہزار نہیں ہے صاحب آج اس کی ایک کروڑ روپیہ قیمت ہے لہذا جو ڈفرنس ہے ایک کروڑ اور دس ہزار روپے کا وہ ایک فرضی پروفٹ آ گیا جس دن ہم بیچیں گے اس پراپرٹی کو اس دن جو قیمت حاصل ہوگی اور پھر کاسٹ میں سے اگر ہم یا اس فگر میں سے نکالیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ جی دس ہزار میں سے جب ہم اس کو کریں گے اس کے اگینسٹ سیٹ تو پھر ہمارے پاس اصل پروفٹ آئے گا اس دن وہ پروفٹ جو ہے وہ ہم گھر لے جا سکیں گے لیکن یہ پروفٹ جو ہے یہ فرضی پروفٹ ہے اس کو نہیں لے جا سکتے لیکن چونکہ ہماری پراپرٹی ہے اس لیے یہ ہماری انویسٹمنٹ کا حصہ ہے اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے اس کا بینیفٹ ہمیں جاتا ہے مالک کے طور پہ تو یہ تو بات ہوئی سرپلس آن ریویلویشن اور ریزرو وغیرہ کی مختصرا ابھی اور تفصیل دیکھتے ہیں پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں نے آپ سے ارض کی کہ یہ وہ فگر ہے جو کہ میں سال کے آخر میں یا مالک جو ہے وہ سال کے آخر میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لے کے جاتے سول پروپرائٹر کی بات ہوگی تو پروفٹ میں سے ہی وہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے کچھ لے کے جائے گا پارٹنرشپ کی بات ہوگی تو کچھ اور ہے یہ باتیں ہم اگلے لیکچر میں آپ سے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن فی الوقت ہم واپس آتے ہیں بیلنس شیٹ کے پرفارما پہ یہ حصہ جو ابھی میں نے جس کا بات کیا یہ تو ہو گیا جو کہ انویسٹمنٹ شیئر ہولڈرز نے کی ہوئی ہے اب آئے لائبلٹیز کی طرف لائبلٹیز کے دو حصے ہوتے ہیں کیپٹل اور ریزروز جو ہے یا شیئر ہولڈرز فنڈ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے کاروبار کی لائبلٹی ہے کیونکہ کاروبار جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کی اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کاروبار کی اپنی حیثیت ہے اور اس کے اونرز کی اپنی حیثیت ہے اونرز نے کاروبار میں پیسہ لگایا لہذا کاروبار نے پیسہ حاصل کیا اونر سے کاروبار نے پیسہ اونرز کو دینا ہے اس لیے جو بھی پیسہ لگائے گا اونر کاروبار کے اندر وہ کاروبار کی لائبلٹی ہوگی اور یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ اکاؤنٹس کاروبار کے بن رہے ہیں یہ اونر کے نہیں بن رہے اس لحاظ سے جتنا انویسٹمنٹ کیا ہے مالک نے کاروبار کے اندر وہ کاروبار کی لائبلٹی ہے تو ایک حصہ تو یہ ہو گیا کہ کیپیٹل اینڈ ریزروس کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز لائبلٹیز کا حصہ ہے جس میں لانگ ٹرم لائبلٹیز بھی آتی ہیں اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز بھی آتی ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جس طرح ایسٹ سائڈ کے اوپر ڈیفرڈ کاسٹ کی ہم نے بات کی تھی یہاں پہ ڈیفرڈ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں کچھ تو long term and deferred liabilities ایک ہیڈ آ گیا اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے لانگ ٹرم لائبلٹیز میں لانگ ٹرم لونز یعنی اگر آپ نے کسی بینک سے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آپ نے دس سال کا ایک قرضہ لیا ہوا ہے اپنی بزنس کے لیے تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ جو ہے قرض کا جو اماؤنٹ ہے وہ لانگ ٹرم ہو گیا اس میں سے جو حصہ آپ اگلے بارہ مہینے بیلنس شیٹ ڈیٹ سے بارہ مہینے کے اندر اندر پے کر رہے ہیں ری پے کر رہے ہیں اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو وہ کلاسیفائی ہو جاتا ہے کرنٹ لائبلٹی کے اندر کرنٹ لائبلٹی میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو سب سے آخری آئٹم جو ہم نے لکھا ہوا ہے وہ ہے current portion of long term borrowings یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ اگلے بارہ مہینے کے اندر from the date of the balance sheet آپ نے ادا کرنا ہے ری پے کرنا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اس بارہ مہینے کے بعد جو کچھ پے کرنا ہے وہ سب کا سب لانگ ٹرم لون کے اندر کلاسیفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسری لانگ ٹرم لائبلٹیز ہے اس میں اب قانون کے حساب سے جتنا آپ کے پاس سٹاف ہے جہاں پہ اس اس کے کو قانون کے حساب سے آپ نے گریچویٹی دینی ہوتی ہے یا اور کوئی اس قسم کے بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ سٹاف کو ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے وہ ملنے ہوتے ہیں یا وہ جب نوکری چھوڑے گا کسی وقت تو جو بھی قانون ہے اس کے حساب سے ملنے ہوتے ہیں لیکن ہر سال جو اس کا سروس کے اندر ہے آپ کے ساتھ اس سال میں وہ ایک اماؤنٹ بن جاتا ہے کہ جی یہ اتنا اماؤنٹ گریچویٹی کے ہیڈ میں یا سٹاف بینیفٹ کے ہیڈ میں پینشن کے ہیڈ میں یا جو بھی ہے اس کے ہیڈ میں یہ اس کا ڈیو بن جاتا ہے تو اکاؤنٹنگ تقاضے یا اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ہر سال اس اماؤنٹ کی پروویژن کریں اور اس کو ڈیفرڈ لائبلٹی کے اندر کیونکہ لائبلٹی ریئلائز اس دن ہوتی ہے یہ لائبلٹی رہا جس دن وہ شخص جو ہے جس کے لیے یہ کیا گیا کریٹ کیا گیا پروویژن وہ ریٹائر ہوگا یا وہ کاروبار آپ آپ کی کی ملازمت چھوڑ کے جائے تو یہ اسٹاف بینیفٹس گریچویٹیز وغیرہ جو ہے یہ اس میں آ جاتے ہیں ڈیفرڈ لائبلٹیز کے اندر عام طور پہ ڈیفرڈ ٹیکس ایک چیز ہوتی ہے اب یہ کیا چیز ہوتی یہ ابھی میں بتاتا ہوں long term other long term liabilities ایک اور میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں ادر لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آج کل بہت ساری لوگ بہت سارے لوگ لیس پہ چیزیں لیتے ہیں کار لیس کر لی مشینری لیز کر لی اس طریقے سے بہت ساری مختلف قسم کی لیزنگز لیزنگ ہوتی ہے لیز کا وہ حصہ پھر جو کہ آپ نے اگلے بارہ مہینے سے علاوہ آپ نے پے کرنا ہے بارہ مہینے سے زیادہ عرصے کے پے میں کرنا ہے وہ بھی اس میں ادر لانگ ٹرم لائبلٹیز میں شامل ہوگا تو لیس کے حوالے سے بھی یہ مثال آتی ہے کہ وہ اماؤنٹ جو کہ بارہ مہینے کے سے زیادہ عرصے میں آپ نے پے کرنے ہو جو بارہ مہینے کے اندر پے کرنی ہے انسٹالمنٹ آپ نے وہ کرنٹ لائبلٹی میں آئے گی بارہ مہینے سے زیادہ کے پیریڈ میں کرنی ہوگی وہ long term other long term liability میں چلی جائے گی تو ڈیفرڈ لائبلٹیز کی بات ہو رہی تھی ڈیفرڈ لائبلٹیز کے حوالے میں حوالے سے اور پھر یہی ابھی جو میں نے لیسنگ کی بات کی اس حوالے سے چیز یہ ہے کہ جی ہم یہ ایسٹ خرید رہے ہیں چاہے وہ لیس پہ خرید رہے ہیں یا کئی دفعہ اب یہ معاملات کچھ ٹیکس کے حوالے سے ہیں کہ جی مشینری آپ خریدتے ہیں یا ایک کمپنی خریدتی ہے یا ایک بزنس خریدتی ہے اس مشینری پہ انکم ٹیکس کے قانون کے حساب سے کچھ چھوٹ ملتی ہے وہ چھوٹ جو ہے وہ جو نارمل ہماری ڈپریسیشن ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم ڈپریسن مشینری پہ چارج کرتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اضافی جو ہمیں الاؤنس مل گیا ٹیکس کے حوالے سے اس کی وجہ سے اس سال ہمارا جو ٹیکس جتنا ہمیں ادا کرنا چاہیے اس ٹیکس میں کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن اگلے سال میں چونکہ ٹیکس کے حساب سے اب آپ کی بک ویلیو جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایسٹ آپ نے سو روپے کا خریدا دس فیصد آپ اس پہ ہر سال اکاؤنٹنگ کے حساب سے آپ ڈپریسن چارج کرتے تو دس روپے ہر سال کی بنی لیکن ٹیکس والا جو ہے وہ چونکہ آپ نے مشینری میں انویسٹمنٹ کیا قانون کے حساب سے ٹیکس کے قانون کے حساب سے وہ آپ کو پچیس روپے کا الاؤنس دیتا ہے ڈپریسن کے طور پہ پہلے سال میں تو اس کے حساب سے آپ کی آپ کی اس مشین کا ویلو جو ہے ریٹن ڈاؤن ویلو یا بک ویلو پہلے سال کے آخر میں پچہتر روپے کا رہ گیا اور آپ کی اکاؤنٹنگ کے حساب سے اس کا ویلو جو ہے بک ویلو جو ہے وہ نبے روپئے ہے اگلے سال اور اس سے آگے سالوں میں جب تک وہ ایسٹ چلتا رہے گا ٹیکس میں اس کا بک ویلو پچہتر روپے کے حساب سے اب اس پہ آپ کو مزید الاؤنس سالوں میں ملیں گے اکاؤنٹنگ کے اندر نبے کے حساب سے ملیں گے آپ بک کریں گے تو وہ جو فرق آ جاتا ہے اور جو ٹیکس میں اس وجہ سے فرق آ گیا کہ آپ کو اضافی پندرہ روپے اس نے یا دس پچیس فیصد اگر اس نے آپ کو الاؤز پہلے سال میں دے دیا اس سے جو ٹیکس آپ کا پہلے سال میں کم ہو گیا اس کا جو فرق ہے جو کہ اگلے چند ایک سالوں میں جا کے برابر ہو جائے گا وہ تمام کا تمام جو ہے اس کی پروویژن یا اس کے لیے ایک لائبلٹی بن جاتی ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ ڈیفرڈ لائبلٹی کہلاتی ہے اور جب وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آف سیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک ایگزامپل ہے اس کو بنانے کے لیے اس کو کرنے کے لیے یہ ہر شخص جو ہے وہ نہیں اس کو کیلکولیشن کر سکتا نہ اس کو تیار کر سکتا ہے اس لیے اس کے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جو ٹیکس کا ایکسپرٹ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا آئی ٹی پی ہے یا جو بھی ہے ٹیکس کا وکیل ہے اس کو اس کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے ورکنگ کر کے دیں تو یہ صرف ایک مثال تھی کہ جی ڈیفرڈ لائبلٹیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بیلنس شیٹ پہ جو ہے یہ اپیئر ہوتی ہے عام جو کاروبار ہے عام بزنس جو ہے اس میں ہمیں اس موضوع کے اوپر اتنا غور و خوص کرنے کی ضرورت شاید نہ محسوس ہو اب آئیے کرنٹ لائبلٹیز کی طرف کرنٹ لائبلٹیز میں ٹریڈ کریڈیٹرز ہیں جن کی ہم بات آپ سے کر چکے ہوئے شارٹ ٹرم بوروئنگس ہیں ادر پیبلس ہیں اور current portion of long term borrowings ہیں یا کرنٹ میچیورٹیز بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی بارہ مہینے کے اندر اندر جو کچھ پے ہونا تو یہ مختصرا لائبلٹیز کرنٹ لائبلٹیز کا جو ہے وہ سائڈ ہے اب پھر کیپٹل سے اگر ہم شروع کریں تو کیپٹل کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی یہ انویسٹمنٹ ہے جو سرمایہ ہے جو لگایا جاتا ہے اور اس کو کئی دفعہ جو ہے وہ شیئر کیپٹل بھی دیتے کہتے ہیں لیکن شیئر کیپٹل کی جو ٹرم ہے یہ صرف لمٹڈ کمپنیز کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں کی جاتی باقی چاہے وہ پارٹنرشپ ہے یا سول پروپرائٹرشپ ہے تو ٹرم جو ہے وہ کیپٹل ہی استعمال کی جائے گی اب جو اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز تھیں وہ ذرا دہرا لیتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یعنی کاروبار کو کیپٹل ملتا ہے سرمایہ ملتا ہے تو ہم ڈیبٹ کیش یا بینک کو کرتے ہیں اور کریڈٹ کر دیتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹ کو ہاں کئی دفعے کچھ لوگ جو ہیں مالک جو ہیں کاروبار کے وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کیش دیں ہم کوئی ایسٹ دے دیتے ہیں کاروبار کو یہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ یہ صورت ہو کہ جی ایک مالک کیپٹل کیش کی بجائے کوئی ایسٹ دے رہا ہے زمین دے رہا ہے یا بلڈنگ دے رہا ہے یا گاڑی دے رہا ہے یا مشینری دے رہا ہے تو وہ قانون اجازت ہے اس بات کی اس کی اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوگی اس کی اکاؤنٹنگ انٹری بہت سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ بجائے ڈیبٹ کیش یا بینک کو کرنے کے آپ ایسٹ کا اکاؤنٹ فکسڈ ایسٹ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور کیپیٹل ہی کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں تو یہ انٹری جو ہے یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک اونر جو ہے وہ کاروبار میں کیش کے علاوہ ایسٹ کی صورت میں سرمایہ دینا چاہے جیسے میں نے پہلے ارض کی سول پروپرائٹرشپ میں کیپٹل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یا اس میں اس کے کیا حصے ہو جاتے ہیں مثلا جو پروفٹ بنایا جاتا ہے وہ بھی کیپٹل کے حصے میں کیپٹل میں ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں لیکن لمیٹڈ کمپنیز میں اور پارٹنرشپس میں اس طریقے سے نہیں ہوتا اب ریزروس پہ دوبارہ ہم آ جاتے ہیں ریزروس جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ یا تو کسی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں مثلا ریویلویشن ریزرو میں نے آپ سے کہا ایسٹ ریویلویشن ریزرو یہ آپ نے ایسٹس کو ریویلو کیا اس پہ ایک فرضی پروفٹ آیا کیونکہ پروفٹ تو ایکچولی اس وقت آتا ہے کہ جس وقت آپ کوئی چیز بیچتے ہیں یہاں پہ آپ بیچ نہیں رہے یہاں پہ آپ صرف اس کو ری ویلو کر رہے ہیں کرنٹ ریٹ کے حساب سے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس وجہ سے ایک فرضی یا نوشنل پروفٹ نوشنل سرپلس جو ہے یہ رائز ہوا اور یہ اس کے لیے ایک علیحدہ اکاؤنٹ جو ہے ریزرو جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے کچھ لمیٹڈ کمپنیز اپنے شیئرز کو ایک پریمیم پہ بیچتی ہیں وہ جو پریمیم ہے یا پریمیم پہ اپنے شیئر ہولڈرز کو آفر کرتی ہیں یا انویسٹرز کو آفر کرتی ہیں وہ جو پریمیم ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اس وقت صرف اتنا ہی سمجھ لیں آپ کہ جی ایک پریمیم چارج کرتے ہیں وہ پریمیم جو ہے وہ ایک علیحدہ ریزرو اکاؤنٹ میں جاتا ہے جس کا جس کو ہم شیئر پریمیم اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ بھی ایک خاص مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو یہ ریزروس ہے ان اپروپریٹڈ پروفٹ یا اکیوملیٹ پروفٹ وہ پروفٹ کا حصہ جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہم نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا یا اپنے لیے خرچ نہیں کیا ہم گھر لے گئے اس گھر نہیں لے کے گئے بلکہ کاروبار میں ہم نے دوبارہ اس کو لگا دیا تو یہ وہ حصہ ہے اس سے ایسٹ خریدے یا کاروبار میں مزید مال خریدا یا جیسے بھی جو بھی کیا جس کے لیے بھی لیکن یہ ہمارا پروفٹ ہے یہ بھی ریزرو کے اندر آتا ہے ان اپروپریٹڈ پروفٹ وہ حصہ پروفٹ کا جو ایکچولی جس کی وڈراول نہیں ہوئی سو so, یہ ڈسیشن جو ہے کہ جی ریزرو میں کوئی پیسہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا سارے کا سارا پروفٹ جو ہے وہ میں نے گھر لے جانا ہے یا تقسیم کر دینا ہے مالکان کے درمیان یہ ڈسیشن جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ مالکان کا فیصلہ ہے ہاں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا پروفٹ آپ گھر نہ لے جائیں کاروبار میں ری ایمپلوئے کریں کاروبار بڑھے گا مزید پروفٹ ہوگا لیکن ڈسیشن جو ہے فیصلہ جو ہے وہ مالکان کا ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یاد ہے ذکر پہلے کیا تھا پروویژن کا اب یہ پروویژن اور ریزرو دونوں ہی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سے بن رہے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے پروویژن بھی پروفٹ اینڈ لاس میں سے پروویژن ہم آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ جی provision for doubtful debts جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں سے بنایا جاتا ہے ریزرو جو ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ہم علیحدہ کر دیں کسی خاص مقاصد کے لیے تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے آئیے اب اس چیز کو دیکھتے پروویژن جو ہے وہ آپ کریٹ کرتے ہیں پروفٹ میں سے کہ آپ نے کسی ایک آئندہ جو ایونٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے جس کے بارے جس کے اماؤنٹ کے بارے میں آپ ڈیفینیٹ نہیں ہیں لیکن یہ خیال ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ہماری جو پوزیشن ہے اس کو افیکٹ کرے گا مثال کے طور پہ اگر ہم ڈیٹرز کی پروویژن کرتے ہیں ڈاؤٹ فل ڈیٹرز ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹرز ہے جنہوں نے ہمیں پیسہ دینا ہے اس میں سے کچھ حصہ شاید ہمیں اگلے سال نہیں ملے گا تو ہم اس کے لیے اس سال کے پروفٹ میں سے ہم ایک پروویژن کر دیتے ہیں تو یہ ہم کیوں کر رہے یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ پروویژن نہیں کرتے وہ ڈیٹر کریٹ کہاں سے ہوا تھا وہ سیلز کی وجہ سے ہوا تھا سیلز کے حوالے سے وہ ڈیٹر کریٹ ہوا تھا لہذا اس کی جو پروویژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ جی وہ اب ڈاؤٹ فل ہے بھائی کہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہ بھی پروفٹ ہی کے اگینسٹ سے آئے گی تو یہ بن گیا ایک چارج بن جاتا ہے ایک ایکسپینس بن جاتا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا جو پروویژن ہے جہاں تک ریزرو کا تعلق ہے ریزرو میری یعنی مالک کی مرضی پہ ہے کہ وہ ریزرو بنائے رکھے علیحدہ سے یا نہ رکھے اگر اس کے جی میں آئے تو وہ پورے کا پورا جو منافع آفٹر ٹیکس ہے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیں اپنے گھر لے جائیں نہ لے جائیں کچھ حصہ لے جائیں یہ اس کی مرضی ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے رکھ لے یہ اس کی مرضی ہے تو فرق یہ ہے کہ جی ایک طرف جہاں تک پروویژن کا تعلق ہے پروویژن جو ہے وہ تو ہر حال میں کی جانی ہے نفع ہو رہا ہے کاروبار کو یا نقصان ہو رہا ہے ڈپریسن ہے ڈپریسن کی بھی پروویژن ہی کہلائی جاتی provision of for the year وہ بھی پروویژن کی جا رہی ہے وہ پروویژن کی جا رہی ہے اور پروفٹ کے اندر سے کی جا رہی ہے ایک چارج اس کو ایک ایکسپینس بنایا جا رہا ہے provision for doubtful debts ہے تو وہ بھی جو ڈیٹس کریٹ ہوئی بوجہ سیلز کے اس کی وجہ سے اس حوالے سے آپ پروفٹ میں سے پرووائڈ کر رہے ہو کہ جی یہ حصہ اتنا حصہ پروفٹ کا جو ہے وہ کیونکہ وہ سیلز جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے ان سے ریکوری کوئی نہیں ہونی لہٰذا ان کو رائٹ بیک کرنا پڑے گا اس کو رائٹ آف کرنا پڑے گا یہ ہم کریٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ سیل کی فگر کو کم کر دیں ہم یہ پروویژن کریٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ یہ چارج کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی اتنے پیسے جو ہے وہ اب آف سیٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ بیڈ ڈیٹس کے اگینسٹ یا ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے اگینسٹ ہے ریزرو ہماری مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو یا نہیں کرنا چاہتے دوسری چیز یہ ہے کہ ریزرو جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں آپ شو کرتے ہیں لائبلٹیز کی سائڈ پہ جہاں تک پروویژن کا تعلق ہے تو پروویژن عام طور پہ جس ایسٹ سے ریلیٹ کرتی ہے اس ایسٹ میں سے مائنس کر کے دکھایا جاتا ہے لیکن یہ پریزنٹیشن کا طریقہ ہے اگر ہم مائنس کر کے نہ دکھائیں تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم لائبلٹی سائڈ پہ ہی شو کریں گے لیکن چونکہ ڈیٹرز کے اگینسٹ پروویژن کیا گیا تو صحیح پوزیشن یہی بنتی ہے کہ ڈیٹرز میں سے ہی تک مائنس کر کے ڈیٹرز کی باقی فگر دکھائی جائے ڈپریسن فکسڈ ایسٹس کا جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس پہ ہے لہذا فکسڈ ایسٹس کی بک ویلو میں سے مائنس کر کے اس کا جو ویلو ہے وہ دکھایا جائے یا کاسٹ میں سے مائنس کر کے دکھایا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ ریزرو اور پروویژنس کا ہے پروویژن کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے ریزرو آپ کسی بھی وجہ کے لیے کسی پرپز کے لیے کوئی جنرل پرپز ہے کسی کسی آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس دفعہ میں اچھا خاصا منافع ہوا اتنا پیسہ ہم ڈرا نہیں کریں گے اس کاروبار میں سے ہم ریزرو کر دیتے ہیں آئندہ سالوں میں شاید اس کی ضرورت پڑ جائے اور ہم تقسیم باقی کر دیتے ہیں تو تو یہ بھی آپ ریزرو اسپیسیفک نیچر اور جنرل نیچر کی بات آ گئی کہ پروویژن میں تو ایک اسپیسیفک نیچر ہو جاتا ہے خاص مخصوص نیچر ہو جاتا ہے اس پروویژن کا اور ریزرو جو ہے وہ جنرل ہوتا ہے ریزرو ڈپینڈ کرتا ہے مالکوں کی مرضی پہ پروویژن جو ہے وہ ایک ایکسپینس کا حصہ ہو جاتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ آپ یاد رکھیے اب جیسے میں نے کہا کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا cumulated profit loss account unappropriated account یہ پچھلے تمام سالوں کا مجموعہ ہے اس حصے کے پروفٹ کے اس حصے کا جو کہ ہم نے کاروبار میں دوبارہ لگا دیا اب اگر ہم کاروبار کے پہلے سال کو دیکھیں گے تو بھائی اس میں جو پروفٹ آفٹر ٹیکس آیا اگر ہم نے کوئی ریزرو کریٹ کرنا چاہا اس میں سے تو وہ فگر اس میں سے پہلے نکالیں گے پھر ہمارے پاس رہ جائے گی فگر جو پروفٹ کی اس میں سے ہم یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ یہ تمام کا تمام ہم خود لے جانا چاہتے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز میں کو اونرز میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اگر تو کرنا چاہتے ہیں وہ جتنا بھی کرنا حصہ کا چاہتے پورا ہے تو پورے کا پورا ہم اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ کیری اوور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا آگے کچھ نہیں ہم کم کاروبار میں پروفٹ کوئی نہیں ڈال لگا رہے جو ارن کیا ہم نے پروفٹ اس کا کوئی حصہ ہم نے کاروبار میں نہیں لگایا وہ ہم سارے کا سارا گھر لے گئے اگر اس پروفٹ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے تقسیم کے لیے کہا اور باقی جو ہے ہم نے کہا کہ کاروبار میں پھر سے ری ایمپلو کر دیں گے دوبارہ استعمال کر لیں گے تو وہ فگر جو رہ جائے گی پروفٹ کی وہ جو ہے وہ انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ بن جاتا ہے اور وہ بیلنس شیٹ میں کیری فارورڈ ہوتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اگلے سالوں کے جو انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور یہ چونکہ انڈسٹریبیوٹیڈ ہیں اور یہ بلانگ تو کرتے ہیں جو اونرز ہیں انہی کو اس لیے یہ شیئر ہولڈرز فنڈ یا اونرز فنڈ یا شیئر ہولڈرز اکوٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ دکھائے جاتے ہیں اب اس کا استعمال کیا ہوتا ہے اور کیا یہ کسی پرپز کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں کیا ان کو آئندہ سالوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان تمام باتوں کے کے بارے میں میں ہم ہم آئندہ لیکچرز آپ سے ذکر کریں گے اب لانگ ٹرم لونز کی طرف آتے ہیں لانگ ٹرم لونز جیسے میں نے پہلے کی کہ یہ جو تصور ہے کہ جی ہم صرف اپنا جو سرمایہ ہے اسی سے یا اپنا پیسہ جو ہے اس سے ہی کاروبار چلاتے ہیں یہ کاروبار کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار کی ضروریات پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس میں جو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عام طور پہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تناسب ہوتا ہے کہ سرمایہ کتنا ہونا چاہیے انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اونرز کی اور اگر ہم نے لون لینا ہے تو وہ لون کتنا ہونا چاہیے ایک تناسب سے ہوتی ہے یہ بات اس تناسب کو جو ہے وہ ہم ڈیٹ ایکوٹی ریشیو کہتے ہیں لون ہم لیتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ریشو کے بارے میں ہم آئندہ بتائیں گے آپ کو لیکن لون لیتے ہیں ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی کسی بیسس پہ ہمیں لون دیتا ہے وہ بیسس کیا ہے وہ بیسس شاید جو ہماری بیلنس شیٹ بنی ہے وہ بیسس ہوتا ہے ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس بیسس پہ وہ دیا جاتا ہے کتنے سال کے لیے دیا جا رہا ہے کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اس میں شرح پروفٹ کیا ہے منافع کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تعین کیے جاتی ہیں اور لانگ ٹرم لونز جو ہیں پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہمیں خاص مقصد کے لیے مشینری خریدنی ہے بلڈنگ بنانی ہے یا مشینری میں امپروومنٹ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں وہ لونز وغیرہ دیتے ہیں اور لون جو ہے وہ اس کا پیریڈ کیا ہے وہ پیریڈ سال سے زیادہ ہوگا تو لانگ ٹرم لون میں آئے گا ایک سال سے ایک سال کے اندر اندر اگر اس کو واپس کرنا ہے تو پھر وہ لانگ ٹرم لون نہیں ہے وہ شارٹ ٹرم کہلاتا ہے اور پرانے زمانے میں ہم اس کو اوور ڈرافٹ بھی کہا کرتے تھے اوور ڈرافٹ آج نہیں ہے آج اس کو رننگ فائنانس کہتے ہیں یا مرابہ فائنینسنگ ایک چیز ہے مرابہ فائنینسنگ بھی ہوتی ہے تو یہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہے گو مرابا لیکن جنرلی بارہ مہینے کے اندر اندر ہی اس کو پے کرنا ہوتا ہے تو یہ جو مختلف طریقے ہیں فائنینسنگ کرنے کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیریڈ یا ٹرم کیا ہے اس لون کی اور اگر تو وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے دس سال تک ہے یا زیادہ ہے تو وہ لانگ ٹرم لونز ہیں بارہ مہینے سے زیادہ ہوگا تو لانگ ٹرم میں کلاسیفائی ہوگا بارہ مہینے سے کم ہوگا تو شارٹ ٹرم میں ہوگا اس کے علاوہ ادر ٹرم لونز بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آج کل آپ دیکھتے ہیں اخبار میں کہ جی فلانی کمپنی جو ہے وہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ جو ہے ٹی ایف سی ایک چیز ہے کہ جی وہ ایشو کر رہے ہیں اور اس سے پیسہ لے رہے ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک کمپنی جس کی کوئی ساکھ ہے جس کا کاروبار ہے جس کے پروفٹ ہے جو ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرتا ہے یعنی اپنے پروفٹس کو تقسیم کرتا ہے شیئر ہولڈرس کے درمیان اس کی مینجمنٹ اچھی ہے اب یہ لوگ اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کہتے کہ اچھا صاحب ہم ایک خاص مدت کے لیے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں جو پبلک انویسٹر جو ہے وہ خریدتا ہے اور اس پہ پروفٹ ملتا ہے تو اس طریقے سے وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی پیسے ریز کرنے کا شیئر مارکیٹ جو ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں آپ جا کے پیسہ ریز کرتے ہیں کیسے ریز کرتے ہیں آپ ایگزٹنگ شیئر ہولڈرز کو جو ہے وہ آپ رائٹس ایشو کہتے کہتے ہیں کہ جی آپ رائٹس خرید لیں ہمارے یا آپ نیا آفر کرتے ہیں شیئرز کی آفر کرتے ہیں یہ صرف لسٹڈ کمپنیز کے اندر ہوتا ہے جہاں تک ایک سول پروپرائٹر کا تعلق ہے سول پروپرائٹر تو شاید اپنا پیسہ لگائے گا اور کسی بینک سے قرضہ لے لے گا شارٹ ٹرم بھی لے سکتا ہے لانگ ٹرم بھی لے سکتا ہے کاروبار بہت بڑا ہوگا تو ٹی ایف سیز بھی ہوں گے جنرل پبلک سے بھی آپ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے بورو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ تو لانگ ٹرم لونز کی کچھ تفصیل تھے اس کے علاوہ میں نے آپ سے ڈیفرڈ لائبلٹیز کی ذکر کیا تھا ادر لانگ ٹرم لائبلٹیز کا ذکر کیا تھا وہ چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ادر لانگ ٹرم لائبلٹیز کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا لیسنگ کا کہ لیس انسٹالمنٹس جو ہم نے پے کرنی ہے بارہ مہینے سے بات بارہ مہینے کے اندر جو کرنی ہے وہ شارٹ ٹرم لائبلٹی میں چلی جائیں گی کرنٹ لائبلٹیز میں چلی جائیں گی اور جو اس کے علاوہ کرنی ہے بارہ مہینے سے علاوہ بارہ سے لے کے پانچ سال تک آپ نے بارہ مہینے سے لے کے پانچ سال تک کرنی ہے تو وہ جو باقی عرصے کا جو پیمنٹس ہیں انسٹالمنٹس جو ہیں وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آتی ہیں اب یہ کلاسیفیکیشن تو ہم نے لانگ ٹرم لائبلٹیز اور کرنٹ لائبلٹیز میں ہم نے کر دی اب کرنٹ لائبلٹیز کی ہم بات کرتے تو اس کے اندر جو ہے رننگ فائنانس کی بات آئی وہ تمام انسٹالمنٹس جو ہم نے بارہ مہینے کے اندر اندر پے کرنی ہیں اس کی بات آ گئی اس کے علاوہ جو کریڈیٹرس ہیں ہمارے یعنی ٹریڈ کریڈیٹرز جن کو ہم نے پیسے دینے ہیں اس کے علاوہ اکروڈ ایکسپنسز ہیں اکروڈ ایکسپنسز کیا ہے کہ جی بجلی کے بل جو ادا نہیں ہوئے ٹیلی فون کے بل مہینے کے آخر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوئے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی تنخواہ جو تیس تاریخ کو دینی ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے تیس تاریخ کو جو مہینے کا آخری دن ہے اس دن نہیں دی جاتی وہ پہلی تاریخ کو دی جاتی ہے اگلے مہینے کی لیکن چونکہ بیلنس شیٹ اکتیس تاریخ کی ڈرا ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ اکتیس تاریخ کو وہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے اکروڈ ایکسپینس آ جاتا ہے تو وہ اکروڈ ایکسپینس ہوتے ہیں جو بل نہیں ادا کیے گئے علاوہ ان بلوں کے جو کہ ہم نے ٹریڈ کریڈیٹرز کے حوالے سے علیحدہ کر دیے اور جتنے بلز ہیں کوئی اسٹیشنری کا بل ہے کوئی چائے کا بل ہے کوئی کسی اور گروس کسی چیز کا بل ہے وہ ہم نے نہیں ادا کیے انٹرٹینمنٹ کے مد میں کوئی آتا ہے مینٹیننس کے مد میں آتا ہے کوئی بلز جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے مختلف چیزوں کے لیے وہ ہم نے نہیں پے کیے تو وہ سارے اکروڈ ایکسپنسز جو ہیں وہ لائبلٹی ہوتے ہیں اسی طریقے سے پھر ہمیں کسٹمرز نے ہمارے جو خریدار ہیں اگر انہوں نے ایڈوانسز ہم کو دیے ہوں آئندہ سیل کے لیے کہ جی آئندہ مہینوں میں جو آپ کی پروڈکشن ہوگی اس کے لیے ہم پہلے ایڈوانس دے رہے ہیں تو وہ ایڈوانس جو آپ نے لیا ہے وہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے کیونکہ اگر وہ آرڈر کینسل ختم کر دے یا کینسل کر دے تو آپ کو یہ پیسہ لوٹانا پڑے گا اور یہ پیسہ اس وقت تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا آپ کے ایسٹ کے طور پہ کہ جب تک سیل مکمل نہ ہو جائے تو ایڈوانس فروم کسٹمر جو ہے یہ بھی ایک کرنٹ لائبلٹی میں کا ایک حصہ ہوتا ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کرنٹ لائبلٹیز ہو گئیں لانگ ٹرم لائبلٹیز ہو گئیں یہ ہم نے ساری کی اسی حوالے سے ہم نے جب ایسٹ سائڈ دیکھ رہے تھے تو ہم نے ایسٹس میں بھی کرنٹ ایسٹس کی بات کی اور دوسرے ایسٹس کی بات کی یہاں پہ میں ایک چیز اور بتاتا جاؤں جیسے میں نے اشارہ کیا تھا جب ہم اس تناسب کی بات کر رہے تھے کہ جو سرمائے اونر کے سرمائے اور قرض جو ہم بینک سے لیتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ڈیٹ جو ہم نے لون لیے وہ ڈیٹ کہلاتے ہیں اور جو ایکوٹی ہے جو ہمارا سرمایہ ہے اس کا ایک تناسب ہوتا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ریشو ہوتا ہے ایک تناسب ہوتا ہے اور عام طور پہ جو اچھے کاروبار ہے اس میں یہ ایک لیول پہ ہوتا ہے یہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے دوسرے کسی لیکچر میں کہ یہ کیا ہونے چاہیے اور کیا اچھے تصور کیے جاتے ہیں یہ ریشیوز یا تناسب فی الوقت اسی حوالے سے ایک اور جو ریشیو جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ اپنے کاروبار کی ہیلتھ جو ہے کرنٹ ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر نظر کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آتا ہے کہ جی کرنٹ ایسٹس آپ کے کاروبار کے کتنے ہیں اور کرنٹ لائبلٹیز آپ کے کاروبار کی کتنی ہے یہ تناسب جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنٹ ایسٹس میں ہم نے دیکھا کہ ہم وہ تمام چیزیں رکھتے ہیں جو کہ فوری طور پہ کیش میں کنورٹ ہو سکیں اب کیش اینڈ بینک ہے تو وہ تو کیش موجود ہے آپ کے پاس اسٹاکس ہے اگر آپ کو فوری طور پہ کیش کی ضرورت پڑ جائے تو وہ آپ سٹاکس بازار میں بیچ سکتے ہیں جس دام پہ بھی بیچیں لیکن آپ اس کو ایک دم سے کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں ڈیٹرس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے گو ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جی ڈیٹر سے پیسہ کلیکٹ کرنا اکٹھا کرنا وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے لیکن بہرحال اس میں بھی کچھ نہ کچھ پیسہ کیش میں حاصل ہو سکتا ہے اب چیز یہ ہے کہ جی یہ کیش میں میرے پاس کنورٹ کرنے کا ایک دم سے کیوں خیال آ گیا مجھ کو وہ اس لیے کہ جو لائبلٹیز کرنٹ ہے میری جو فوری طور پہ پے ہونے والی بارہ مہینوں کے اندر پے ہونے والی ان کے بارے میں ہمارے کریڈیٹرز کہہ سکتے کسی وجہ سے بھی کہہ سکتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کہہ سکتے کہ صاحب ہمیں فوری پیسہ کیجئے پے ادا کیجئے ہم بارہ مہینے کا انتظار نہیں کرتے ہمیں آج پیسہ چاہیے اب وہ آج پیسہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا کیش موجود ہے یا کیش میں جو آسانی سے کنورٹ ہو جائے ایسٹس وہ کتنے موجود ہیں اس کا تناسب باہوالا لائبلٹیز کے کرنٹ لائبلٹیز کے وہ کیا ہے اگر تو وہ تناسب جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک روپے کا جو ایک روپے کی جو لائبلٹی ہے اس کے اگینسٹ ایک روپے کا کرنٹ ایسٹ موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کے تمام کرنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ کرنٹ ایسٹ سے کورڈ ہے تو بہت اچھی بات یہ تراسو بہت اچھا ون ٹو ون کا کہ جی ہر ایک روپے کی لائبلٹی کے اگینسٹ ایک روپے کا میرے پاس ایسٹ موجود ہے جو کرنٹ ایسٹ ہے تو میں اس کو کیش میں کنورٹ کر سکتا ہوں تو یہ تو بہت اچھی بات لیکن ہوتا نہیں پھر ایک اور مسئلہ ہے جیسے میں نے ارض کیا کہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس کے اندر ڈیٹرز ایک مثال کے طور پہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ریڈلی کنورٹ نہیں ہوتی کیش کے اندر اب چونکہ وہ کیش میں ایک دم سے نہیں ہو سکتی اس لیے کچھ حصے اس کرنٹ ایسٹ میں سے ہم وہ نکالتے ہیں کہ جو ریڈلی کنورٹیبل ہیں ان کو پھر تناسب اس کا بناتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز کے ساتھ دیکھنے کے لیے کہ جی یہ تناسب کیا آتا ہے بہرحال ان چیزوں کے بارے میں ہم آئندہ ایک لیکچر میں آپ سے تفصیل سے غور آ, آ, آ, بات کریں گے خدا حافظ